پر فدیہ ہے خواہ روزے رکھ لے خواہ صدقہ دے دے خواہ قربانی کرے ہاں امن کی حالت میں جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے تو اس کو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور ساتھ واپسی میں یہ پورے دس ہو گئے یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے رہنے والے نہ ہوں لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے حج اور عمرے کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں روزوں کا ذکر ہوا تھا پھر جہاد کا بیان ہوا اب حج کا ذکر ہو رہا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا چاہیے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے گو عمرے کے واجب اور مستحب ہونے میں علماء کے دو اقوال ہیں جنہیں ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الاحکام میں بیان کر دیا ہے فلی اللہ الحمد والمنہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے احرام باندھو تمہارا یہ سفر صرف حج و عمرے کی غرض سے ہو میقات پہنچ کر لبیک پکارنا پکانا شروع کر دو تمہارا ارادہ تجارت یا کسی اور غرض دنیاوی کا نہ ہو کہ نکلے تو اپنے کام کو اور مکے کے قریب پہنچ کر خیال آ گیا کہ آؤ حج و عمرہ بھی کر لیں تاکہ اس طرح حج و عمرہ بھی ہو جائے لیکن یہ پورا کرنا نہیں پورا کرنا یہ ہے کہ صرف اسی ارادے سے گھر سے نکلو مکھور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ انہیں میقات سے شروع کرے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ ادا کرے اور عمرے کو حج کے مہینوں میں نہ کرے اس لیے کہ قرآن شریف میں ہے الحج و اشہر و معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا پورا ہونا نہیں ان سے پوچھا گیا کہ محرم میں عمرہ کرنا کیسا ہے کہا لوگ اسے تو پورا کہتے تھے لیکن اس قول میں شبہ ہے اس لیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور چاروں ذوالقعدہ میں کیے ایک چھ ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں دوسرا ذوالقعدہ سن سات ہجری میں عمرۃ القضاء تیسرا ذوالقعدہ سن آٹھ ہجری میں عمرۃ الجعرانہ چوتھا ذوالقعدہ دس ہجری میں حج کے ساتھ ان چار عمروں کے سوا ہجرت کے بعد رسول اللہ کا اور کوئی عمرہ نہیں ہوا ہاں آپ نے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے جیسا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں اس روایت میں ام ہانی کے بجائے ام سنان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے یہ رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ ام ہانی نے آپ کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن سواری کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکیں جیسے کہ بخاری میں یہ پورا واقعہ موجود ہے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے لیے ہی مخصوص حکم ہے واللہ عالم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حج و عمرے کا احرام باندھنے کے بعد بغیر پورا کیے چھوڑنا جائز نہیں حج اس وقت پورا ہوتا ہے جب کہ قربانی والے دن جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑے اب حج ادا ہو گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج عرفات کا نام ہے اور عمرہ طواف ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرأۃ یہ ہے وہ عتیم الحج وعمرت ہے البیت عمرہ بیت اللہ تک جاتے ہی پورا ہو گیا یہ روایت طبری کی ہے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قراد بھی یہی تھی علقمہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں ابراہیم نخائی رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ عقیم الحج علمر البعید شعبی رحمہ اللہ کی قرآت میں مرا ہے وہ فرماتے ہیں عمرہ واجب نہیں گو اس کے خلاف بھی ان سے مروی ہے بہت سی احادیث میں کئی سندوں کے ساتھ انس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا اور صحیح حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے مسند احمد اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے عمرہ حجم قیامت تک کے لیے داخل ہو گیا ابو محمد ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے احرام کے بارے میں کیا حکم ہے اس پر یہ آیت اتری رسول اللہ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہیں اس نے کہا اللہ کے رسول میں موجود ہوں فرمایا اپنے زعفرانی کپڑے اتار دے اور خوب اچھی طرح غسل کر لے اور جو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرے میں بھی کر یہ حدیث غریب ہے اور یہ سیاق بھی عجیب ہے بعض روایتوں میں غسل کا اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں ایک روایت میں ان کا نام یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ آیا ہے دوسری روایت میں صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ عالم اور یہ بخاری اور مسلم میں ہے اگر اچھا، صاحب حضور حج یا عمرہ پورا نہ کر سکے پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو کر ڈالو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت چھ ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں اتری جبکہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے سے روکا تھا اور اسی بارے میں پوری سورہ فتح اتری اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رخصت ملی کہ وہ اپنی قربانیوں کو وہیں ذبح کر ڈالیں چنانچہ ستر اونٹ ذبح کیے گئے سر منڈوائے گئے یعنی بال اور احرام کھول دیے گئے پہلی مرتبہ رسول اللہ کے فرمان کو سن کر لوگ ذرا جھجکے اور انہیں انتظار تھا کہ شاید کوئی ناصر حکم اترے یہاں تک کہ خود رسول اللہ باہر آئے اور اپنے سر کے بال منڈوائے پھر سب لوگ آمدہ ہو گئے بعض نے سر کے بال منڈوا لیے بعض نے بال کتروا لیے جس پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر کے بال منڈوانے والوں پر رحم کرے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے آپ نے پھر سر منڈوانے والوں ہی کے لیے دعا کی یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دی سات سات شخص ایک اونٹ میں شریک تھے کل تعداد صحابہ رضی اللہ عنہ کی چودہ سو تھی حدیبیہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو حد حرم سے باہر تھا گو یہ بھی مروی ہے کہ حد حرم کے کنارے پر تھے واللہ عالم علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے جنہیں دشمن گھیر لے یا کسی بیماری وغیرہ سے بھی کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اسی جگہ احرام کھول ڈالے اور سر کے بال منڈوا لے اور قربانی کر دے ابن عباس رضی اللہ عنہما تو صرف پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہی بتاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز تاؤ زہری اور زید ابن اسلم رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں لیکن مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے یا بیمار ہو جائے یا لنگڑا لولا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا یعنی اب وہ اپنا احرام کھول لے اور اگلے سال حج کر لے اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ابن عباس اور ابو حرا رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا انہوں نے بھی فرمایا سچ ہے یہ روایت بالکل صحیح ہے ابن مسعود ابن زبیر رضی اللہ عنہما نیز علقمہ سعید بن مسیب عروہ ابن زبیر مجاہد نخعی عطا ابن ابی رباح مقاتل ابن حیان رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ بیمار ہو جانا اور لنگڑا لولا ہو جانا بھی ایسا ہی عذر ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ ہر مصیبت و ایدہ کو ایسا ہی عذر بتاتے ہیں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ زبیر ابن عبد المطلب کی صاحبزادی دباعہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرا ارادہ حج کا ہے لیکن میں بیمار رہتی ہوں آپ نے فرمایا حج کو چلی جاؤ اور شرط کر لو کہ میرے احرام سے فارغ ہونے کی وہی جگہ ہوگی جہاں میں مرض سے روک دی جاؤں یعنی اپنی بیماری سے اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ حج میں شرط کرنا جائز ہے امام شافع رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میرا قول بھی یہی ہے اور حال بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام بحقی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے بس امام شافع رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہوا فالحمد پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو قربانی میسر ہو اسے قربان کر دے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اونٹ گائے بکری بھیڑ یا ان کے نروں ان آٹھ قسموں میں جسے چاہے ذبح کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صرف بکری بھی مروی ہے اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے اور ام ثلاثہ کا یہی مذہب ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اونٹ اور گائے ہی ہے غالباً ان کی دلیل حدیبیہ کا واقعہ ہوگا اس میں کسی صحابی سے بکری کا ذبح کرنا منقول نہیں گائے اور اونٹ ہی ان بزرگوں نے قربان کیے ہیں بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ہم سات سات آدمی گائے اور اونٹ میں شریک ہو جائیں طبری کی روایت میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے کی وسعت ہو اسے ذبح کر ڈالے اگر مالدار ہے تو اونٹ اس سے کم حیثیت والا ہے تو گائے ورنہ پھر بکری اور وہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہنگے سستے داموں پر موقوف ہے جمہور کے اس قول کی کہ بکری کافی ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن نے آسانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے یعنی کم سے کم وہ چیز جس پر قربانی کا اطلاق ہو سکے اور قربانی کے جانور اونٹ گائے بکریاں اور بھیڑے ہیں جیسے ترجمان القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ بکری کی قربانی کی پھر آگے اللہ نے فرمایا جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ لے تم اپنے سروں کے بال کو نہ منڈواؤ اس کا عطف واتم الحج آخری پر ہے نہ کہ انسر تم پر ابن جری رحمہ اللہ سے یہاں سہو ہو گیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حدیبیہ والے سال جب کہ مشرقین حائل ہو گئے اور آپ کو حرم میں نہ جانے دیا تو حرم سے باہر ہی سب نے سر کے بال منڈوائے اور قربانیاں بھی کر دیں لیکن امن کی حالت میں جب کہ حرم میں پہنچ سکتے ہوں تو جائز نہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور حاجی حج و عمرے کے تمام احکام سے فارغ نہ ہو لے اگر وہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہو تو ان میں سے ایک کا کرنے والا ہو یا اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو یا خواہ تمتو کی نیت کی ہو بخاری اور مسلم میں ہے کہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب نے تو احرام کھول ڈالے لیکن آپ تو احرام سے ہی ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے ہیں اور اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں علامت ڈال دی ہے جب تک یہ ذبح نہ ہو جائے میں احرام نہیں اتار سکتا پھر آگے حکم ہوتا ہے کہ بیمار اور سر کی تکلیف والا شخص فدیہ دے دے اگر عذر کی وجہ سے حالت احرام میں سر منڈوائے تو کیا فدیہ دے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ اٹھا کر رسول اللہ کے پاس لے گئے جوئیں میرے منہ پر چل رہی تھیں یعنی میں کے عارضے میں مبتلا تھا رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا میں نہیں خیال کرتا تھا کہ تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہوگی کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ ایک بکری ہی ذبح کر ڈالو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو مفلس آدمی ہوں آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے سر کے بال منڈوا دو اور تین روزے رکھ لینا یا چھ مسکینوں کو آدھا آدھا سوا تقریباً سوا سیر سوا چھٹانک اناج دے دینا بس یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے اور حکم کے اعتبار سے ہر ایک ایسے معدور شخص کو شامل ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہنڈیا تلے آگ سلگا رہا تھا جو رسول اللہ نے میری یہ حالت دیکھ کر مجھے یہ مسئلہ بتایا ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ خدیبیہ کا ہے اور میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے جن میں بکثرت جوئیں ہو گئی تھیں ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہ پھر میں نے سر کے بال منڈوا دیے اور ایک بکری ذبح کر دی ایک اور حدیث میں ہے نسخ یعنی قربانی ایک بکری ہے اور روزے اگر رکھے تو تین ہیں اور صدقہ اگر دے تو ایک فرق پیمانہ چھ مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دینا ہے علی رضی اللہ نیز محمد ابن کعب القرضی علقمہ ابراہیم نقعی مجاہد عطا ابن ابی رباح سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو تینوں مسئلے بتا کر فرما دیا تھا کہ اس میں سے جس پر تم چاہو عمل کر لو کافی ہے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں جہاں دو تین طریقے لفظ او کے ساتھ بیان ہوئے ہوں وہاں اختیار ہوتا ہے جسے چاہے کر لے مجاہد اکرمہ عطا طاؤس حسن حمید اعرج ابراہیم نقعی اور ضحاک رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے امام شافعی مالک اور احمد بن حنبر رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے اگر چاہے روزے رکھ لے اگر چاہے صدقہ کر دے اگر چاہے قربانی کر لے روزے تین ہیں صدقہ ایک فرق یعنی تین سا یعنی جو وزن میں آٹھ سیر سے آدھی چھٹاک کم ہوتا ہے اتنا چھ مسکینوں پر تقسیم کرے اور قربانی ایک بکری کی ہے ان تینوں صورتوں میں سے جو چاہے کر لے پروردگار رحمان الرحیم کو چونکہ یہاں رخصت دینا تھی اس لیے سب سے پہلے روزے بیان فرمائے جو سب سے آسان صورت ہے پھر صدقے کا ذکر کیا پھر قربانی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ افضلیت پر عمل کرانا تھا اس لیے پہلے بکری کی قربانی کا ذکر کیا پھر چھ مسکینوں کو کھلانے کا پھر تین دن روزے رکھنے کا سبحان اللہ دونوں مقام کے اعتبار سے دونوں ترکیبیں کس قدر درست بر محل ہیں فالحمد للہ سعید جبیر رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ غلے کا حکم لگایا جائے گا اگر اس کے پاس ہے تو ایک بکری خرید لے ورنہ بکری کی قیمت درہموں سے لگائی جائے اور اس کا غلہ خریدا جائے اور صدقہ کر دیا جائے ورنہ ہر آدھے سا کے بدلے ایک روزہ رکھے حسن بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھے ہوئے معتمر یا حاجی شخص کے سر میں تکلیف ہو تو بال منڈوا دے اور ان تین میں سے ایک فدیہ ادا کر دے روزے دس ہیں صدقہ دس مسکینوں پر تقسیم کرنا پڑے گا ہر ہر مسکین کو ایک مکوک کھجور اور ایک مکوک گیہوں اور قربانی میں بکری حسن اور اکریمہ رحمہ اللہ بھی دس مسکینوں کا کھانا بتاتے ہیں لیکن یہ اقوال ٹھیک نہیں اس لیے کہ مرفوع حدیث میں آ چکا ہے کہ روزے تین ہیں اور کھانا چھ مسکینوں کا ہے اور ان تینوں صورتوں میں اختیار ہے کہ بکری کی قربانی کرے خواہ تین روزے رکھ لے خواہ چھ فقیروں کو کھانا کھلا دے ہاں یہ ترتیب احرام کی حالت میں شکار کرنے والے پر ہے جیسے کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور فقہ کا اجماع ہے لیکن یہاں ترتیب ضروری نہیں اختیار ہے تاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی اور یہ صدقہ مکے ہی میں کرے ہاں روزے جہاں چاہے رکھ لے ایک اور روایت میں ہے ابو اسما جو ابن جعفر رحمہ اللہ کے مولا ہیں فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حج کو نکلے آپ کے ساتھ علی اور حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے میں ابن جعفر کے ساتھ تھا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کی اونٹنی اس کے سرحانے بنی ہوئی ہے میں نے اسے جگایا دیکھا تو وہ حسین رضی اللہ عنہ تھے ابن جعفر انہیں دیکھ کر چلے یہاں تک کہ ہم سقیہ میں پہنچے وہاں بیس دن تک ہم ان کی تیمہ داری میں رہے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا حال ہے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا آپ نے حکم دیا کہ سر کے بال لو پھر اونٹ منگوا کر ذبح کر دیا تو اگر اس اونٹ کا قربان کرنا احرام سے حلال ہونے کے لیے تھا تو خیر اور اگر فدیے کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ مکے کے باہر یہ قربانی ہوئی حج تمتع کے احکام پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حج تمتع کرنے والا شخص بھی قربانی کرے خواہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا ہو یا پہلے عمرے کا احرام باندھا ہو اور اس سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ لیا ہو اصل تمتو یہی ہے اور فقاہ کے کلام میں مشہور بھی یہی ہے اور عام تمتو ان دونوں قسموں کو شامل ہے جیسے کہ اس پر صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں بعض راوی تو کہتے ہیں کہ نبی نے خود حج تمتو کیا تھا بعض کہتے ہیں کہ آپ نے حج قران کیا اور یہ بات تمام راوی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور آپ کے ساتھ تھے بس اس آیت میں یہ حکم ہے کہ تمتع کرنے والا جس قربانی پر قادر ہو وہ کر ڈالے جس کا ادنا درجہ ایک بکری کو قربان کرنا ہے گو گائے کی قربانی بھی کر سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی جو سب کی سب تمتع والی تھیں یہ روایت ابو داود کی ہے اس سے ثابت ہوا کہ تمتع بھی مشروع ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمتع کی آیت پھر قرآن میں نازل ہو چکی ہے اور ہم نے خود رسول اللہ کے ساتھ تمتع کیا پھر نہ تو قرآن میں اس کی ممانعت نازل ہوئی نہ رسول اللہ نے اس سے روکا لیکن لوگوں نے اپنی رائے سے اسے ممنوع قرار دیا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد غالباً عمر رضی اللہ عنہ ہے امام المحدثین کی یہ بات بالکل صحیح ہے عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے یعنی حج تمتع سے اور فرماتے تھے کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اس میں بھی حج و عمرے کے پورا کرنے کا حکم موجود ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوا تم الحج العمرۃ اللہ لیکن یاد رہے کہ یہ ممانعت عمر رضی اللہ عنہ کی بطور حرام کہنے کی نہ تھی بلکہ اس لیے تھی کہ لوگ بکثرت بیت اللہ کا قصد حج و عمرے کے ارادے سے کریں جیسے کہ رسول اللہ سے سراحتاً مروی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص قربانی نہ پائے تین روزے حج میں رکھ لے اور سات روزے اس وقت رکھ لے جب حج سے لوٹے یہ پورے دس روزے ہو جائیں گے یعنی قربانی کی طاقت جسے نہ ہو وہ روزے رکھ لے تین تو ایام حج میں اور باقی سات بعد میں علماء کا فرمان ہے کہ اولا یہ ہے یعنی زیادہ بہتر اور مناسب کہ یہ روزے عرفے سے پہلے پہلے ذی الحج کے دنوں میں رکھ لے عطا رحمہ اللہ کا قول یہی ہے یا احرام باندھتے ہی رکھ لے ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ کا قول یہی ہے کہ کیونکہ فی الحج کا لفظ ہے اس لیے طاؤس مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اول شوال میں بھی یہ روزے جائز ہیں شعبی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان روزوں کو اگر عرفے کے دن کا روزہ شامل کر کے ختم کرے تو بھی اختیار ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر عرفے سے پہلے دو دنوں میں دو روزے رکھ لے اور تیسرا عرفے کے دن ہو تو بھی جائز ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے ایک یوم الترویہ کا ایک عرفے کا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی یہی ہے یہ تمام اقوال طبری میں ہیں اگر کسی شخص سے یہ تینوں روزے یا ایک دو چھوٹ گئے ہوں اور ایام تشریق یعنی بقر عید کے بعد کے تین دن آ جائیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے جیسا کہ بخاری میں ہے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے علی رضی اللہ عنہ نیز اکریمہ حسن بصری اور اوا بن زبیر رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فی الحج عام ہے اور ان دنوں کو بھی شامل ہے امام شافی رحمہ اللہ کا پہلا قول بھی یہی ہے کہ ان دنوں میں روزے ناجائز ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں پھر سات روزے لوٹتے وقت اس سے مراد تو یہ ہے کہ جب لوٹ کر اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاؤ بس لوٹتے وقت راستے میں بھی یہ سات روزے رکھ سکتا ہے مجاہد اور عطا رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں یا مراد وطن میں پہنچ جانا ہے ابن عمر رضی اللہ عنما بھی یہی فرماتے ہیں اور بھی بہت سے تابعین کا یہی مذہب ہے بلکہ ابن جری رحمہ اللہ تو اس پر اجماع بتاتے ہیں صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حجت الوداع میں عمرے کا حج کے ساتھ تمتع کیا اور قربانی دی ذوالحلیفہ سے آپ نے قربانی ساتھ لے لی تھی عمرے کی پھر حج کی تحلیل کی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تمتع کیا بعض لوگوں نے تو قربانی ساتھ ہی رکھ لی تھی بعض کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے مکہ مکرمہ پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج ختم ہونے تک احرام میں رہے اور جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے صفا و مروا کی سعی کر کے احرام کھول ڈالے سر کے بال منڈوالے یا کتروالے پھر حج کا احرام باندھے اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو تین روزے تو حج میں رکھ لے اور سات روزے جب اپنے وطن پہنچے تب رکھ لے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سات روزے وطن میں جانے کے بعد ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ پورے دس ہیں یہ فرمان تاکید کے لیے ہے جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ہاتھ سے لکھا اور قرآن میں بھی ہے یقیر و بھی جناحی نہ کوئی پرند جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہو اور جگہ ہے ولا تخت ہو امینک کہ اے نبی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہ تھے یعنی لکھنا نہ جانتے تھے قرآن میں اور جگہ ہے کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو تیس راتوں کا وعدہ دیا اور مزید دس کے ساتھ پورا کیا اور ان کے رب کا وقت مقررہ چالیس راتوں کو پورا ہوا بس جیسے ان سب جگہوں میں صرف تاکید ہے ایسے ہی یہ جملہ بھی تاکید کے لیے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم ہے تمام و کمال کرنے کا کاملتن کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قربانی کے بدلے کافی ہیں حج تمتو کن کے لیے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں اس پر تو اجماع ہے کہ حرم والے تمتو نہیں کر سکتے ابن عباس صدی اللہ عنہما کا یہی فرمان ہے بلکہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اے مکے والوں تم حج تمتو نہیں کر سکتے حج تمتو باہر والوں کے لیے ہے تم کو ذرا سی دور ہو جانا پڑتا ہے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا پھر عمرے کا احرام باندھ لیا تاؤس رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے لیکن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات یعنی جو لوگ احرام باندھنے کے مقامات سے نزدیک ہوں وہ بھی اسی حکم میں ہیں کہ ان کے لیے بھی تمتع کرنا جائز نہیں مقحول رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں تو عرفات مزدلفہ عرفہ اور رجیع کے رہنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکے سے ایک دن کی راہ کے فاصلے پر ہو یا اس کے قریب وہ تو تمتو کر سکتا ہے اور لوگ نہیں کر سکتے عطا رحمہ اللہ دو دن بھی فرماتے ہیں امام شافع رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اہل حرم اور جو اتنے فاصلے پر ہوں کہ وہاں مکی لوگوں کے لیے نماز قصر کرنا جائز نہ ہو ان سب کے لیے یہ حکم ہے اس لیے کہ سب حاضر کہے جائیں گے ان کے علاوہ تمام مسافر ان سب کے لیے حج میں تمتع کرنا جائز ہے واللہ اعلم پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو اللہ کے احکام ہے بجا لاؤ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے رک جاؤ اور یقین رکھو کہ اپنے نافرمانوں کو اللہ سخت سزا کرتے ہیں